یہ درس ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جو بڑے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا وہ مسلمان ہی رہتا ہے اگرچہ اس کے یہاں ایمان کی کمی رہتی ہے آج بھی اسی سے ملتا جلتا درس ہے اور یہ ہے کہ جو فاسق مسلمان ہے وہ اسلام کے دائرے میں ہے اس کو اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا فاسق کا مطلب ہوتا ہے گنہ گار جس کے پاس عمل کی کوتاہی ہو عمل کی کمی ہو ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے یہ فاسق یا تو بڑے گناہوں کے ارتکاب کرتا ہے وہ اور توبہ نہیں کرتا بڑے گناہ جسے چوری کرنا ہے جنا کرنا یا رشوت لینا سود لینا یہ سب بڑے گناہ ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا تو شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے شرک سے تو انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے لیکن شرک کے علاوہ کفر کے علاوہ جو گناہ ہیں جیسے چوری کرنا بیمانی کرنا ڈکیتی کرنا رشوت لینا سود کھانا یا سود دینا یہ سب بڑے گناہ کہلاتے ہیں اب اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا کیونکہ بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ شرط ہے لیکن توبے کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم نے اور آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے ایک دو مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دیا توبہ توبہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے توبہ کر لیا ہمارا گناہ معاف ہو گیا توبہ ایک عبادت ہے ایک عمل ہے اور اس کی شرطیں ہیں جیسے ہر عمل اور عبادت کی شرطیں ہوتی ہیں جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تب توبہ مانا جائے گا توبہ کی شرائط کیا ہیں گناہ کو فوراً چھوڑ دینا جو انسان گناہ کر رہا ہے رشوت لے رہا فوراً چھوڑ دے اس کو نمبر دو اس کو ندامت ہو افسوس ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا نمبر تین یہ عزم کرے ہو اس کا پختہ ارادہ کہ مستقبل میں فیوچر میں گناہ نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ تین شرطیں ہیں اس کے لیے گناہ کو چھوڑ دینا فوراً گناہ پر ندامت اور افسوس نمبر تین پختہ ارادہ کی آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا لیکن اگر ہو گیا گناہ انسان ہے شیطان کے فندے میں انسان چلا جاتا ہے تو پھر توبہ کر اللہ اللہ معاف کرنے والا ہے تو یہ شرطیں ہیں شرطیں پائی جائیں گی تب توبہ ہوتا ہے اور اگر اس گناہ کا تعلق بندوں سے ہے تو پھر اس کی تلافی کر لینا یا اس حق اس کے حق کو دے دینا واپس کر دینا آپ نے کسی کا مال کھا لیا ہے ظلمن ٹھیک ہے اور آپ توبہ کر رہے ہیں لا معاف کر دے معاف کر دیے بندے کا حق نہیں معاف ہوگا جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا تو اگر بندے کے حقوق ہیں تو ان حق کو واپس کرنا یہ بھی توبہ کی شرطوں میں سے تو جب یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تب توبہ ہوتا ہے جیسے نماز کی شرط کیا وضو ہے نماز کی شرط وضو ہے اگر آپ وضو نہیں کریں گے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی آپ کتنی لمبی نماز پڑھیں سالوں سال پڑھتے رہیں اور آپ بغیر وضو کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ شرط یہاں نہیں پائی گئی وضو نہیں پایا گیا ایسے اگر آپ توبہ کرتے رہیں زبان سے توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ معافی اللہ معافی ہم کہتے رہے زبان سے گناہ نہ چھوڑیں اور گناہ پر افسوس بھی نہ ہو انسان افسوس نہ کرے کرتا جا رہا ہے زبان سے توبہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گناہ بھی کرتا جا رہا ہے افسوس نہیں ہے اس کو تو یہ توبہ نہیں کہلاتا توبہ عمل اور عبادت ہے اس کی شرطیں ہیں شرطیں ہوں گی تب توبہ پایا جائے گا تو انسان توبہ کر لے اللہ اس کے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو فاسق اسے کہتے ہیں جو بڑے گناہ کرے توبہ نہ کرے یا چھوٹا گناہ کرے اور اس پر اصرار کرے چھوٹا گناہ ہے لیکن اصرار کر رہا اس کے اوپر بار بار وہی گناہ کر رہا ہے ہم تو بڑے گناہوں پر اصرار کرتے رہتے ہیں ہمارا حال یہ نماز کا چھوٹ جانا جماعت چھوٹ جائے یہ بڑا گناہ ہے یہ کبھی چھوٹ گئی جماعت یہ نہیں کہ انسان عادت بنا لے تو جماعت کا چھوٹ جانا یہ بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا اس سے بڑا گناہ ہے جی بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ ہمیشہ دوسری تیسری جماعت ہی میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے یہ جماعت کا چھوڑنا ہمارے بھی نے کہا کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کیسے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں جماعت کے ساتھ لیکن گھر میں بچے ہیں عورتیں ہیں خواتین ہیں ان پر جماعت نہیں فرض ہے اس لیے میں نہیں ایسا کر رہا ہوں ورنہ میرا ارادہ ہے کہ کسی کو امام متعین کر دوں اور جا کر کے ان گھروں کو دیکھوں جن گھروں سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں گھر میں پڑھ لیتے ہیں نماز آتے نہیں نماز پڑھنے کے لیے جماعت چھوڑ دیتے ہیں لیکن بچے ہیں خواتین ہیں عورتیں اس وجہ سے آپ نے ایسا نہیں کیا تو جماعت کا چھوڑ دینا یہ بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ اس پر کتنا اصرار ہوتا ہمارے ہاں چھوٹے گناہ کی تو بات ہی الگ ہے تو چھوٹے گناہ پر اگر انسان اصرار کرتا تو بڑا گناہ بن جاتا ہے چھوٹا گناہ کیا ہے غیبت کا سننا جیسے غیبت کرنا بڑا گناہ ہے لیکن کہیں غیبت ہو رہی ہم سن رہے ہیں ہم ان کی تردید نہیں کر رہے ہیں ان کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں یہ بھی یہ چھوٹا گناہ ہے غیبت سننا غیبت کرنا کسی کی بڑا گناہ غیبت سننا چھوٹا گناہ ہے آنکھ سے جنا کرنا یہ چھوٹا گناہ ہے آج کل تو موبائل میں ہے سب کچھ پوری دنیا موجود ہے موبائل میں گندی فلمیں آتی ہیں گندی تصویریں آتی ہیں انسان دیکھتا ہے یا گانے انسان سنتا ہے ہاتھ سے انسان جنا کرتا ہے تو یہ سب چھوٹے گناہ کہلاتے ہیں جی ہاں چھوٹے گناہ انسان جو ہے یعنی ان گناہوں کو کرتا ہے تو یہ چھوٹے گناہ کہلاتے ہیں اسی طریقے سے بغیر عذر کے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو معاف کرے بغیر عذر کے عشاء کے بعد جاگنا یہ بھی چھوٹا گناہ ہے اگر عذر ہے درس ہے کوئی آپ کے پاس یعنی کوئی عذر شرعی ہے تو ایسی صورت میں انسان سفر میں مال لی جانا ہے اس کو یا اور کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند کرتے تھے کیوں تاکہ فجر کی نماز کے لیے ہم اٹھ سکیں ہمارا حال یہ ہے کہ خاص طور سے جمعرات کو فجر سے ایک گھنٹہ پہلے تک جاگیں گے اس کے بعد سو جائیں گے اور فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئیں گے چھٹی ہے تو نماز کی بھی چھٹی لوگ مان لیتے ہیں رات بھر جاگیں گے فجر سے پہلے سوئیں گے اور نماز چھوڑ دیں گے تو فجر کے عشاء کے بعد جاگنا بغیر کسی عذر کے یہ چھوٹا گناہ ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے تھے چھوٹے گناہوں کی فہرست ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو پھینک دینا یہ بھی چھوٹا گناہ ہے ہم چلتے رہتے ہیں پیپسی ہم نے پیا پانی پیا بوٹل کیا کیا راستے میں ڈال دیا چھوٹا گناہ ہے یہ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو گناہ نہیں ہوتا گناہ ہوتا چھوٹا گناہ یہ اور اگر بار بار انسان کرتا نہیں چھوڑتا اس کو تو یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے رائل کمیشن وغیرہ میں جرمانہ لگایا جاتا ہے اگر کوئی آدمی راستے میں کچڑا ڈال دیتا ہے یا اس طریقے کی چیزیں پھینک دیتا ہے تو یہ گناہ ہے میرے بھائی جس کو ہم بار بار کرتے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہی نہیں کہ کیا نام ہے یہ گناہ ہے اس طریقے سے کیا نام ہے زیادہ ہنسنا یہ بھی گناہ ہے کہ انسان خوب زیادہ ہنسے کھلکھلا کر کے قہقہ لگا کر کے ہنسے یہ گناہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اللہ تکسر تخصر کثرت ذہق تو میت القلب بہت زیادہ کھلکھلا کر کے زوردار دار لگا کر کے نہ ہنسو کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے ہمیں دل کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے یہ چیزیں انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہیں دل سے اللہ تعالیٰ کا خوف نکل جاتا ہے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے اس طریقے سے آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں سر کے یا داڑھی کے تو اس بال کو نکالنا یہ بھی چھوٹا گنا ہے بہت سارے ہمارے بھائی لوگ نکال دیتے ہیں جب بال سفید ہونا شروع ہوتا ہے تو لوگ کہیں گے بوڑھا ہونا شروع ہو گیا تو کیا کرتے ہیں بال پکڑ پکڑ کے نکال دیتے ہیں بال نکالنا یہ چھوٹا گنا ہے آپ رنگ سکتے ہیں بال کو یعنی مہندی کا رنگ یہ کلر آپ دے سکتے ہیں لیکن اس کا نکالنا یہ شریعت کے اندر بنا کیا گیا ہے اللہ کے سرخ حدیث ترمیزی کی روایت ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال کو نکالنے سے منع کیا چاہے وہ سر کیوں چاہے داڑھی کیوں فعین وقال ان نہ نور المسلم اور آپ نے کہا کہ مسلمان کے لیے نور ہے یہ سفید ہوتا ہے روشنی سفید ہوتی ہے نور ہے یہ تو اس کو نکالنا یہ بھی چھوٹے گناہ کے اندر آتا ہے لیکن انسان اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا ہے تو چھوٹے گناہوں پر اصرار کرنا یہ کیا ہے یہ سب یہ بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے پیٹ کے بل لیٹنا بہت سارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ جب ڈیوٹی سے آئیں گے کپڑا پھینکیں گے پیٹ کے بل لیٹ جاتے ہیں پیٹ کے بل لیٹنا یہ شیطان کا لیٹنا ہے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا لہذا یہ بھی گناہ چھوٹے گناہ کے اندر یہ چیز آتی ہے جی وضو کے بعد انگلیوں میں جو ہے انگلیاں ڈالنا وضو کے بعد انسان وضو کر کے مسجد میں آتا ہے تو انگلیوں کو انگلیوں میں اس طریقے سے ڈالتا ہے جس کو تشویق کہا جاتا ہے یہ گناہ ہے کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے ادا تباہدم فنا ودو اہو تم میں جب کوئی وضو کرتا ہے اور بہتر طریقے پر وضو کرتا ہے جس طریقے سے وضو کا حکم ہے سم خرج عام المسجد المسد پھر وہ نماز کے لیے مسجد کی طرف رخ کرتا ہے فلاح شبکن نہ بین ناصاب تو اپنی انگلیوں کے درمیان تشویق نہ کرے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ میں نہ ڈالے ف صلاح وہ نماز کی حالت میں آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں گویا کہ آپ نماز کی حالت میں تو نماز کی حالت میں بھی کرنا تو اور بڑا جرم ہو جاتا ہے لیکن آپ نماز پڑھنے سے پہلے مسجد کے لیے آ رہے ہیں وضو کر کے تو بھی انگلیوں کو انگلیوں میں نہیں ڈالنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے تو یہ سب چھوٹے گناہ ہیں جو انسان کرتا ہے کسی کی ہوا خارج ہو جائے اس پر انسان کا ہنسنا یہ بھی چھوٹا گناہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے مسجد خوبصورت بنا کر کے اس پر فخر کرنا ہمارے علاقے کی مسجد بہت بڑی بہت شاندار ہے بہت خوبصورت انسان فخر کرے دیگر مسجدوں پر یہ کبھی کبھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے کیونکہ فخر اور غرور یہ بڑے گناہ کے اندر آتا ہے تو اس طرح کا کرنا جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں تو یہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے چھوٹے گناہوں کی اور مثال یہ ہے کہ جیسے لوگ سفر میں نکلے اور کہیں انہوں نے پڑاؤ کیا بیٹھے اترے کہیں پر اور ہر آدمی گیا ایک ایک لکڑی لے کر کے آیا بہت ساری لکڑیاں جمع ہو گئیں اس کے بعد اس نے آگ جلائی اور آگ جلا کر کے اس نے کھانا پکایا سب لوگ کھانا کھا لیا تو ایسے ہی چھوٹے گناہ کی مثال ہمارے نے دی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ایک ایک کر کے جمع ہو جاتے ہیں تو یہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں اور اگر اللہ رب العالمین سوال کر لے ان کے بارے میں تو چھوٹے گناہ بھی انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ جی چھوٹے گناہوں کی تو بات ہی نہیں ہے ہم تو بڑے گناہوں کے عادی ہیں بڑے گناہوں کو بھی ہم بڑا گناہ نہیں سمجھتے ہیں جھوٹ بولنا دھوکہ دینا داڑھی کا مڑنا یہ سب بڑے گناہ کے اندر آتا ہے جی ہاں کپڑے کو ٹکنے سے نیچے رکھنا اپنے پیجامے کو یا اپنے جو ہے توپ کو پینٹ کو اسے نیچے رکھنا یہ سب بڑے گناہ کے اندر آتا ہے لیکن انسان اس کو کرتا ہے انسان اس کو آج تو یہ عادت بن گئی ہے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے رکھنا انسان اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا عورتوں کے کپڑے اوپر جا رہے ہیں مردوں کپڑے نیچے آ رہے ہیں ہے نا حالانکہ عورتوں کپڑے نیچے ہونے چاہیے ان کا پورا پاؤں انگلیاں سب ڈھکی ہونی چاہیے ان کی پٹلیاں اور ان کے جو ہے گھٹنے تک نظر آتے ہیں اور مسلمان اور انسان کے کپڑے نیچے جا رہے ہیں یہ ایسا کرنا حرام ہے یہ میرے بھائی یہ بڑا گناہ آتا کے اندر آتا ہے اس طریقے سے بغیر محرم کی عورت کا سفر کرنا بڑے گناہ کے اندر آتا ہے یہ بھی ہماری عادت بن گئی ہے کہ اپنی بیویوں کو بچیوں کو بغیر محرم کے بلا لیتے ہیں کوئی عمرے پر آ رہا ہے کوئی وزٹ ویزے پر آ رہا ہے لینے نہیں جاتے ہیں بڑا گناہ ہے یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے یہ بڑے بڑے مولانا لوگ داڑھی والے جو نمازی ہیں تاجد گزار وہ بھی یہ کام کرتے ہیں اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں منع کیا اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم سے حرام ایسا کرنا کہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے جائز نہیں ہے لیکن کرتے ہیں تو چھوٹے گناہ کی کیا بات ہماری زندگی میں جس کی زندگی بڑے گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہو وہ چھوٹے گناہ کو کیا سمجھے گا کوئی حیثیت اس کی آ نہیں چھوٹے گناہ کی اس کو معمولی سمجھتا تو چھوٹے گناہ پر اصرار یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے انسان اسے توبہ کرے تو فاسق کہتے ہیں اس شخص کو جو بڑے گناہ کا ارتکاب کرے اور توبہ نہ کرے یا چھوٹے گناہ کرے اور کثرت سے کرے اور اس پر اصرار کرے یہ بھی اس کو فاسق کہا جاتا ہے ایسے انسان کو اب سوال یہ ہے کہ ایسا فاسق مسلمان کیا اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اسے مسلمان کہیں گے یا اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس مسئلے میں اہل سنت الجماعت کا سلب صالحین کا جو اجماع اور اتفاق ہے اور ان کا جو عقیدہ اور منہج ہے کہ وہ مسلمان ہے وہ مومن ہے البتہ کامل مومن نہیں ہے وہ اس کے ایمان میں نقص اور کمی ہے تبھی گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے اگر وہ کامل ایمان والا ہوگا تو گناہ نہیں کرے گا وہ چھوڑ دے گا لیکن ایمان اس سے سلب نہیں کیا جائے گا وہ اسلام کے دائرے میں ایمان کے دائرے میں ہے اگرچہ ایمان اس کا کم ہے لیکن وہ مسلمان کے زمرے میں ہے اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں ایک دلیل تو یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے انسان چوری کرتا چوری کرنا بڑا گناہ ہے چوری کرنے پر شریعت میں سزا رکھے گی ہاتھ کاٹے جائیں گے شراب پینا بڑا گنا ہے شراب پینے پر حد ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ حد ہے اگر یہ گناہ کرنے سے ایک شخص اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے تو اس پر یہ حد کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تو غیر مسلمان ہے بھائی اب وہ مسلمان ہی نہیں رہ گیا تو اس پر حد لگانے سے کیا فائدہ تو کافر ہو گیا اس لیے ان گناہوں کے کرنے کے باوجود بھی ایک انسان مسلمان رہتا ہے اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا کیونکہ شریعت نے حد رکھی ہے اس کے اوپر شریعت نے اس پر حد رکھی ہے چوری کریں گے ہاتھ کاٹ لیے جائیں گے ہاتھ کیوں کاٹے گی کفارہ بن جائے گا آپ کے گناہ کا تو اگر وہ اسلام ہی میں نہیں ہے کافر ہی ہو گیا تو پھر اس کو حد لاگو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تو پھر جہنم کے اندر جائے گا تو ہاتھ کاٹنے سے کیا فائدہ شراب پی لیا جہنم کافر ہو گیا اگر تو پھر وہ جہنم میں جائے گا تو اس پر حد لگانے سے کیا فائدہ ہے تو اس لیے اس میں جو صحیح بات اہل سنت الجماعت صلی اللہ علیہ کا کہ ایسا شخص مسلمان ہے اسلام کے دائرے میں ہے ایمان ہے اس کے پاس لیکن کامل ایمان نہیں ہے وہ اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا ہے اللہ رب ابرامین نے قرآن کے اندر بھی فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ ابامین ارشاد ہے کہ امن قتل مؤمن خطا اگر کوئی آدمی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے غلطی سے کسی اور کو قتل کر رہا تھا اس کے سامنے مسلمان آ گیا ٹھیک ہے اب وہ قتل ہو گیا غلطی سے جیسے غزو ہد کے اندر ہوا تھا ایک صحابی سے ایک صحابی کا قتل ہو گیا تھا نہیں پہچان سکے ان کو کافر سمجھ کر کے یا ان کے تلوار کے سامنے آگے وہ قتل کر دیا انہوں نے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ہمراض رسول کہا جاتا ہے ان کے والد کا قتل ایک صحابی کے ہاتھ سے ہو گیا تھا تو اگر غلطی سے قتل ہو جائے انسان نہیں سمجھ سکا یا آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا آپ ڈنڈا پھینکتے ہیں باہر سامنے کسی کتے کو مارنے کے لیے جانور کو مارنے کے لیے اور کوئی شخص آ گیا اس کو ڈنڈا لگ گیا تو آپ کا مقصد اس آدمی کو مارنا نہیں تھا آپ کا مقصد جانور کو مارنا تھا لیکن انسان آ گیا اچانک اس کو لگ گیا تو یہ غلطی سے یہ چیز ہو جائے اس کو غلطی کہا جاتا ہے تو اسی صورت میں اللہ نے کیا فرمایا فتح حریر رقبتی مومنا ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے یہاں مومن سے علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ گردن یعنی غلام آزاد کرنا ہے غلام آزاد کرنا مرد ہو یا عورت لونڈی ہو یا غلام ہو مرد ہو یا عورت ہو مومن مسلمان ہونا چاہیے اگر وہ گنہ گار ہے مان لیجئے فاسق ہے گناہ کرتا ہے اگر غلام ہے یا عورت گناہ کرتی ہے تو بھی اس میں وہ شامل اور داخل ہے اگر کوئی فاسق غلام کو آزاد کر دے گا تو بھی وہ مانا جائے گا علماء نے باقاعدہ جو ہے اس کے بارے میں شاید کی تفسیر میں لکھا ہے تو اس بات کی دلیل ہے یہ کہ انسان اسلام کے دائرے میں جو ہے باقی رہتا ہے اسلام کے دائرے سے ایسا انسان نہیں نکلتا ہے اور اس کی بہت ساری دلیلیں اس سے پہلے بھی جو ہے پیش کی گئی تھیں انہیں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علی ایمان بھی دوں گا و صعبا کہ ایمان کی ستر زیادہ شاخیں ہیں سب سے اونچی شاخ کیا ہے لا الہ اللہ کہنا ہے اور سب سے نچلی شاخ کیا ہے تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا ہے وہ حیا و شعبت و ایمان اور بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے تو اس میں بھی دیکھیں ایمان کے درجات ہیں تو ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے لہذا ایسے شخص کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ مومن ہے لیکن کم ایمان والا ہے کامل ایمان والا نہیں ہے اس کے ایمان کے اندر کمی ہے کیونکہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایک انسان گناہ ہی نہیں کرتا جماعت کی پابندی کرتا فرائض کی پابندی کرتا واجبات کی پابندی کرتا گناہوں سے دور رہتا ہے حرام کاموں سے یا حرام چیزوں سے دور رہتا ہے اور ایک انسان ان تمام چیزوں کا انتخاب کرتا ہے کیا دونوں کا ایمان برابر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس لیے ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا نقد بلہ یہ کہنا جائز بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا ایمان صحابہ جیسا نقد بلّہ نہیں ہے ہمارا ایمان ہمارا ایمان صحابہ جیسے ایمان نہیں ہے ہم تو جو ہے گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں کتنی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں اگر ہم ایک رجسٹر بنائیں اور رجسٹر میں اپنے گناہوں کو لکھیں صبح اٹھتے ہیں اور سوتے ہیں اس وقت تک ہم نے کتنے گناہ کیے کتنی نیکیاں کی ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گناہوں کا جو صفحہ ہوگا وہ بھر جائے گا اور نیکیوں کا صفحہ خالی رہے گا جی دل کے گناہ ہوتے ہیں آنکھ کے گناہ زبان کے گناہ ہاتھ کے گناہ ہوتے ہیں کتنے سارے گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس انسان سب زیادہ گناہ زبان سے کرتا ہے چیخنا چلانا غیبت کرنا چغلخوری کرنا شرکیہ بات کرنا کفریہ بات کہنا یہ سب زبان کے گناہ انسان اگر اس کو لکھتے رہے تو دیکھیے کتنا اس کا گناہ ہو جائے گا ہم کو محاسبہ کرنا چاہیے جیسے ہم حساب لکھتے ہیں نا اگر آپ جو ہے یعنی میس ہوتا نا جی خاص طور سے پچڑل لوگ ہوتے ہیں پانچ چھ لوگ ایک ساتھ کھانا بناتے ہیں تو باقاعدہ ان کے ہاں دفتر رہتا ہے رجسٹر آپ چاول لے کر کیا وہاں لکھ دیتے ہیں آج اتنا خرچہ ہوا تیل لائے گیہوں آٹا لائے روٹی لائے فلاں سامان لائے وہ سب باقاعدہ درج کیا جاتا ہے پھر جب مہینہ گزرتا ہے تو اس کا حساب ہوتا ہے کہ مہینے میں اتنا خرچ ہوا فلاں آدمی نے اتنا دیا فلاں آدمی نے اتنا دیا فلاں نے کچھ نہیں دیا پھر سب پر ڈیوائڈ کیا جاتا تقسیم کیا جاتا ہے پھر سب لوگ اتنا پیسہ نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے سب وہ سمے تب آتا ہے کہ کتنا خرچہ ہوا اگر آپ نہ نوٹ کرو تو نہیں سمجھ میں آئے گا کتنا خرچہ ہوا انسان نہیں یاد رکھتا ہے بھول جاتا ہے ایک دن کا خرچہ انسان کو یاد نہیں رہتا ہے انسان پانچ سو ریال جیب میں رکھا شام میں دیکھا تین ہی سو بچا یار سوچتا دو سو ریال میں نے کہاں خرچ کر لیا یاد ہی نہیں آتا اس کو تو آدمی لکھتا رہتا ہے تو اس کو یاد رہتا ہے تو ہمیں بھی کبھی کبھی کرنا چاہیے یہ تاکہ ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں کتنے بڑے مسلمان ہیں ہم کتنے زیادہ ہم اللہ کی بات کرتے ہیں ہم کو کرنا چاہیے کبھی کبھی تب انسان کو اندازہ ہوگا کہ انسان کہاں پر ہے ویسے تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ بہت پکا مسلمان ہوں بہت سچا مسلمان یہ سوچنے سے نہیں ہوتا ہے یہ تمنا اور ارادے سے اسلام نہیں ہوتا ہے عمل سے ہوتا ہے عقیدے سے ہوتا ہے تو عمل انسان کو کرنا ہے تو کبھی کبھی کرنا چاہیے دفتر جیسے ہم خطہ بناتے نہیں اپنی زندگی کا جو ہے خطہ یعنی ٹائم ٹیبل یا ہم کو کیا کرنا ہے ان یا اگلے مہینے کیا کرنا ہے سب بناتا ہے انسان چھٹی جاتا ہے پورا پروگرام لے کر کے جاتا ہے ایسے ہی ہمیں اپنی زندگی کے لیے عبادات کے لیے بنانا چاہیے اسے انسان کے لیے مدد ملتی ہے نیکیاں کرنے پر گناہوں چھوڑنے پر جی تو ایمان انسان کا کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے من النار لا الہ الا اللہ وفی قلب ہی مثقال قال من ایمان اللہ کے سرخ مناتے ہیں کہ جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالو جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل کے اندر ایمان کے برابر بھی ایمان ذرے کے برابر بھی ہے اگر یعنی اگر اس کا ایمان ذرے کے برابر بھی ہے تو ایسے آدمی کو نکالو جہنم سے تو اسے معلوم ہوا کہ ایمان جو اگر انسان کے پاس ہے اگرچہ اس کے پاس عمل کی کمی ہے تو اس کے پاس ایمان ہے اس کو ایمان سے خارج نہیں کیا جائے گا ایسے شسو گناہوں کی بنا پر اللہ یہ کہ اگر ایسا گناہ کرتا ہے جس سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اللہ کے انکار کر دیا جنت و جہنم کے انکار کر دیا وہ جو وصول اور مبادی ہیں جن پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے اس کا انکار کر دیا قرآن کی آیت کا انکار کر دیا نبیوں کا یا کسی نبی کا انکار کر دیا یا شک کر لیا تو بھی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے انکار کرنا ضروری نہیں ہے شک کرنا بھی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے جیسے میاں بیوی کے رشتے میں اگر باپ اپنی اولاد کے بارے میں شک کر لے کہ میری اولاد یا کسی اور کی ہے تو یہ رشتہ میاں بیوی کا ٹوٹ جاتا ہے ایسے دین کے معاملے میں اگر کوئی شک کر لے اللہ کے بارے میں جنت اور جہنم کے بارے میں دین کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے دین کا رشتہ نہیں باقی رہتا ہے ایمان یقین کا نام ہے ایمان شک کا نام نہیں ہے کہ انسان شک کرے جنت کے بارے میں قیامت کے بارے میں اللہ کے بارے میں اس کا مطلب کہ اس کے اندر نفاق ہے اس کا مطلب کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے اللہ رب العامی نے شرط رکھی ہے تم ملام تابو جو ایمان لائے اور ذرہ برابر شک نہیں کیا شک نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے زیادہ ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے اپنی اولاد پر جتنا یقین ہے کہ ہماری اولاد اس سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا ہے قیامت کے تعلق سے دین کے تعلق سے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس سے زیادہ ایمان ہونا چاہیے شک کی گنجائش نہیں اسلام کے اندر جی تو انسان اگر ایسے گناہ ارتکاب کر لیتا ہے جسے اسلام کے دائرے سے نکل جائے تو جہنم کے اندر رہے گا وہ جہنم کے اندر رہے گا اسلام کے دائرے سے جو نکل گیا یہاں بات ہو رہی ہے ایسے گناہوں کی جس کی وجہ سے انسان اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا بڑے گناہوں کے ارتکاب کرتا لیکن اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا شر کرنا اسلام کے دائرے سے نکلنا ہے کفر کرنا نفاق یہ سب اسلام کے دائرے سے نکلنا ہے اللہ رب العالمین کا فرمان و میو شریک فقط حرم اللہ علیہ الجن من انصار جو شریک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا ایسے آدمی کا ٹھکانا وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا ان اللہ ہلائی اقرشر کا بھی وہ یکفر و ادا علی کل شاء اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا شرک علاوہ دیگر گناہوں کو معاف کر دے گا یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ دنیا کے اندر ایسا انسان جو بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کو کیا کہا جائے گا اگر وہ شرک نہیں کرتا ہے دنیا کے اندر ایسے آدمی کو مسلمان کہا جائے گا اور اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا کافر نہیں کہا جائے گا اور آخرت کے اندر بھی اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت اللہ تعالیٰ چاہے اس کو معاف کر دے اور جہنم میں داخل کر دے اور اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے لیکن چونکہ اس نے شرک نہیں کیا ہے توحید پر مرا شرک نہیں کیا اس نے تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا لیکن اگر کفر پر مرا وہ شرک پر تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا بات سمجھ آ رہی نا اگر شرک کیا تو وہ دائمی طور پر جہنم کے اندر رہے گا لیکن اگر شرک نہیں کیا شرک کے علاوہ بڑے گناہوں کے ارتکاب کیا قتل کیا چوری کیا ماں باپ کی نافرمانی کی رشوت لیا سود لیا توبہ نہیں کیا مر گیا اگر توبہ بھی کر لے گا اللہ معاف کر دے گا توبہ نہیں کیا مر گیا اب کیا اس کا حکم ہوگا دنیا میں ایسا انسان مسلمان مانا جائے گا بلکہ دنیا میں تو منافق کو بھی اسلام کے دائرے ہی میں مانا جائے گا اس لیے ہمارے نبی نے منافقین سے قتال نہیں کیا تھا منافقین سے ہمارے نبی نے جنگ نہیں لڑی تھی کیونکہ وہ اسلام کے دائرے میں تھے اس لیے ان پر اسلام کا حکم لاگو ہوتا تھا اگرچہ وہ جہنم میں سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے لیکن دنیا کے لحاظ سے وہ مسلمان ہیں کیونکہ نفاق کا تعلق دل سے ہے ہمارے دل میں کیا ہے یہ آپ نہیں بتا سکتے آپ کے دل میں کیا میں نہیں بتا سکتا کوئی دنیا کی ایسی مشین نہیں جو آپ کے دل کی باتوں کو پڑھ لے جان جائے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں کیا ہے لہذا اگر انسان کے دل میں نفاق ہے اور وہ ظاہری طور پر اس کا اقرار نہیں کرتا اظہار نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے لیکن ہے اس کے دل میں نفاق اللہ پر ایمان نہیں نبی پر ایمان نہیں آئی طریقے سے کے دل میں ہے نفاق وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہے اگر وہ ظاہر کرے گا تو لوگ کہیں گے تو منافق ہے نہیں کہتا لیکن دل میں نفاق ہے اس کے تو دنیا کے لحاظ سے مسلمان ہے وہ جب وہ مسلمان دنیا کے لحاظ سے تو ایک انسان جس کے پاس نفاق نہیں ہے دل کا وہ صرف مان لیجئے چوری کر لیتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا جو ہے گناہ کر لیتا ہے تو اس کو اسلام کے دائرے سے نہیں نکالا جا سکتا وہ اسلام کے دائرے میں رہے گا وہ لیکن اس کا ایمان کم مانا جائے گا ٹھیک ہے تو اگر کوئی بڑے گناہ کے ارتکاب کرتا ہے یا چھوٹے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس پر اصرار کرتا ہے تو اس کو فاسق کہا جائے گا وہ اسلام کے دائرے میں رہے گا یہ اہل سنت الجماعت کا سلب صالحین کا یہ موقف ہے اہل سنت الجماعت سے مراد کون ہے جو سلب صالحین کے عقیدے و منہج پر ہیں ہمارے یہاں کے اہل سنت الجماعت نہیں جو سر سے پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں مزار پرستی قبر پرستی اللہ کو پکارنا اللہ کو سجدہ کرنا جو ہے مزاروں پر جانا وہاں سجدے کرنا اللہ کے نام پر نظر نیاد پیش کرنا وہ اہل سنت اور جماعت مراد نہیں ہے اہل سنت اور جماعت جو سنت والے نبی کی سنت اور صحابہ کی سنت والے والجماعت صحابہ کی جماعت پر قائم رہنے والے جو صحابہ کی جماعت ہمارے بھی نے تیار کی ان کے عقید و مناج پر رہنے والے ان کو علیہ سنت اور جماعت کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایسے لوگ دنیا کے لحاظ سے مسلمان ہیں ان کو کافی نہیں کہا جائے گا اس میں خوارج ہیں خوارج کہتے ہیں کہ انسان کافر ہو جاتا ہے بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے والا کافر ہو گیا اور آخرت میں ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا خوارج سمجھتے ہیں نا جو حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کرتے ہیں اور اس طریقے سے مسلمانوں قتل عام کرتے ہیں اور بڑے گناہوں کو جیسے کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا ان کے بڑے بڑے بڑی بڑی علامتوں نشانیاں ان کو خوارج کہا جاتا ہے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف خروج کیا اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جا کر کے قتل کر دیا تھا کچھ لوگ بچے تھے تاریخ کے اندر آتا کہ بیس بائیس لوگ بچے تھے جو بھاگ گئے تھے یا جو گھروں کے اندر چھپے ہوئے تھے باقی سب کو قتل کر دیا تھا کیونکہ ماں نبی کا حکم تھا یہ تعلیم تھی کہ اگر یہ لوگ مجھے مل جائیں تو میں ایسے لوگوں کو قتل کر دوں گا تو ہست علی رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کو قتل کر دیا تھا یہ لوگ حرورا جگہ ہے عراق میں وہاں جا کر کے رہنے لگے تھے حرورا اس لیے ان کو حروری کہا جاتا تھا حروری حرورہ جگہ میں رہنے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو ان کو حروری کہا جاتا تھا تو ان کا جب ظلم بہت بڑھ گیا زیادتی بہت بڑھ گئی اور مسلمانوں اور صحابہ کو قتل کرنے لگے تو علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بال لشکر تیار کیا اور لے کر کے گئے ان سب سے قتال کیا اور سب کو قتل کر دیا کہ بیس بائیس لوگ صرف بچے تھے جو بھاگ کھڑے ہوئے یا جو باہر نہیں آئے تھے کیونکہ اللہ کے سر کی حدیث یہ بھی ہے کہ لوگ قیامت تک رہیں گے تو ان کی پوری نسل کا صفایا نہیں ہوا تھا یہ لوگ رہیں گے گمراہ کرنے کے لیے جیسے ابلی سے شیطان ہے اللہ تعالیٰ چاہے اس کو ختم کر سکتا ہے لیکن دنیا آزمائش گاہ ہے امتحان کے لیے ہی ہے اسے ابلی چھوٹا ہوا ہے اگر ابلیس ختم ہو جائے تو پھر آزمائش نہیں رہ جائے گی جسے فرشتوں کی آزمائش نہیں ہوتی ہے فرشتوں کو شیطان نہیں بہرا سکتا آزمائش ہماری اور آپ کی ہوتی انسان کی تو اللہ رب العالمین حکمت والا تو ان میں اللہ کے سر کے حدیث ہے کہ انہیں میں سے دجال نکلے گا خوارج میں سے جی ہاں خوارج میں سے دجال نکلے گا تو خوارج ہیں آج بھی اور قیامت تک رہیں گے اللہ کے سر کی حدیث پیشین کو یہ ہے آپ صادق مزدوق ہیں آپ کی ہر بات سچی ہے ایسا نہیں کہ خوارج کا خاتمہ ہو گیا ہیں وہ نام جو بھی بنا رکھ لیں لیکن جن ان کا جو بھی عقیدہ ہوگا وہ خوارج کے اندر مانے جائیں گے نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی ہے شراب کا نام آپ جو ہے غذا رکھ دیں تو شراب شراب ہی رہے گی روحانی غذا بہت سال اس کا نام رکھتے ہیں الغذا الروحی روح کو اس سے تقویت ملتی ہے نا عزب اللہ منظالی تو کیا اس کے کہنے سے شراب حلال ہو جائے گی نہیں حلال ہوگی شراب ہی رہے گی سود ہے کچھ لوگ اس کو سود نہیں کہتے انٹرسٹ کہتے ہیں فائدہ آپ جو بھی نام رکھ دیں وہ حرام ہے سود ہی رہے گا وہ وہ جائز نہیں ہو جائے گا تو اسی نام بدل دینے سے اگر وہ صفات پائی جاتی ہے تو ہی حکم لاگو ہوگا آپ جو بھی نام رکھ لیجیے اپنا آپ اہل سنت اور جماعت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور شرک اور بدعت کر رہے ہیں تو اہل سنت اور جماعت نہیں مانے جائیں گے اہل سنت اور جماعت کی نشانیاں پیدا کیجیے شرک کو چھوڑیے کوہر بدعت خرافات چھوڑیے سنت پر قائم رہیے تب آپ کو اہل سنت اور جماعت میں شمار کیا جائے گا اور نہ صرف نام رکھ لینے سے کوئی اہل سنت اور جماعت میں نہیں شمار ہو جائے گا کوئی چھوٹا آدمی ہے اس کا نام اکبر رکھ دیں بہت بڑا تو بڑا نہیں ہو جائے گا چھوٹا ہی رہے گا وہ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے انسان جو ہے کہ جو عقائد ہیں وہ ان عقائد کی بنیاد پر اس پر حکم لگتا ہے نام سے حقیقت نہیں بدل جاتی ماہیت نہیں بدلتی ہے تو خوارج کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے ایک دوسرا فرقہ پیدا جس کو کہتے ہیں معتزلہ معتزلہ جن کو اپنی زبان میں ہم عقل پرست کہہ لیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے عقل کے بغیر ہم نہیں سمجھیں گے اور عقل میں جو آئے گا صحیح اسی کو مانیں گے انہیں انکار کر دیں گے اس لیے معتضلاء وغیرہ جو ہیں آخرت کی چیزوں کا انکار کر دیا انہوں نے جو چیز ان کی عقل میں نہیں ہے اس کا انکار کر دیا عقل میں چیز نہیں آتی ہے حدیث اللہ کے صد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانیں گے عقل میں نہیں آتی ہے انکار کر دیں گے اس کا بہت ساری حدیثوں کا انکار کر دیا انہوں نے بہت ساری بخاری کی حدیثیں ہیں مسلم کی حدیث انکار کر دیا تو ایسے لوگوں کو عقل پرست کہا جاتا ہے انہوں نے کیا کہا کہا کہ دنیا میں نہ وہ مسلمان ہے نہ کافر ہے منزلہ بین المنزلتین دونوں کے درمیان میں ہے وہ نہ اسے مسلمان کہیں گے نہ کافر کہیں گے لیکن آخرت میں ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا ایسا انسان جو بڑے گناہ کے ارتکاب کرے ہمیشہ جہنم میں رہے گا جیسے خوارج کہتے ہیں نا ہمیشہ جہنم میں رہے گا ایسے وہ بھی کہتے ہیں لیکن وہ کہتے دنیا میں خوارج کہتے ہیں وہ کافر ہے یہ لوگ کہتے ہیں کافر نہیں ہے نہ مسلمان ہے کیا کہے کہ بھائی دونوں کے درمیان ہے وہ نہ مرد ہے نہ عورت دونوں کے درمیان میں ہے وہ یہ کہا جائے گا اس کو گویا کہ ایک نئی اصطلاح انہوں نے بنائی جبکہ اللہ رب العامین نے انسان کے لیے یا تو مسلمان یا تو کافر دو ہی من فمن کم مومن اومن کم کافر تم میں یا تو مومن یا تو کافر ہیں دو ہی ہے مومن اور کافر کے درمیان نہیں کوئی ہے اس لیے فاسق مومن کے دائرے میں آتا ہے مسلمان کے دائرے میں آتا ہے لہذا لہٰذا تو مومن یا تو کافر ہوگا یہ درمیان والا نہ مومن نہ کافر درمیان میں آئیے یہ تو نئی صلاح ہے جو نہ قرآن میں نہ حدیث کے اندر ہے ٹھیک ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے لحاظ سے نہ مسلمان نہ کافر آخرت میں جاننا ہمیشہ رہے گا یہ قول بھی باطل قول ہے آخرت کے تعلق سے نے بتایا کہ اہل سنت اور جماعت کا سلب سارن کا عقیدہ اور منحج یہ ہے کہ ایسے آدمی کو یا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے بغیر توبے کے مر گیا بڑا گناہ کر کے یا تو معاف کر دے لیکن شرک نہیں کیا اس نے یہ یاد رکھیے گا اس بات کو اگر شرک کیا ہوگا جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا نہیں نکلے گا کبھی کیونکہ مشرقین پر جنت حرام ہے جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی نہ ایسے لوگوں کے نبی سفارش کریں گے نہ ایسے لوگوں کو حوض سے پانی ملے گا بدتیوں کو سے پانی نہیں ملے گا تو شرک کرنے والوں کو کیسے سے پانی ملے گا تو ایسے لوگ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے اس نے شرک نہیں کیا بڑے گناہ کے ارتحاب کیا اور بغیر توبے کے مر گیا توبے کے توفیق نہیں اس کو اگر توبہ کر لے گا اللہ معاف کر دے گا سو قتل کیا تو اللہ نے معاف کیا نا بھائی ننانوے قتل کیا ایک عابد کے پاس گیا بولا نہیں تمہارے لیے توبہ نہیں اس کو بھی قتل کر دیا سو قتل کر دیا اللہ غفور رحیم ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہو قیامت تک جب تک قیامت نہ قائم ہو جائے جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل جائے جب تک دروازہ اللہ رب العامن کا توبہ کا کھول رکھا کون اس کو بند کر سکتا ہے اس نے بند کر دیا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا سو قتل کر دیا اللہ نے اس کی توبہ قبول کی نا ہاں توبہ قبول کر لیا اللہ اس کو معاف کر دیا جنت داخل کر دیا تو اگر توبہ انسان کر لے دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے کفر ہے نفاق ہے توبہ کر لیا اللہ اسے بھی معاف کر دے گا باقی اور گناہ ہے دیگر نافرمانیاں چوری شراب اور جناکاری یہ تو معافی ہو جائے گا توبے سے لیکن اگر بغیر توبہ کا مر گیا وہ تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہوگا خوارج اور روافظ بھی جو شیعہ انہی کے ساتھ ہیں خوارج کے ساتھ اور معتضلا یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے صحابہ تابین طب تابین چارو ایما اور بڑے بڑے علماء محدثین مشتحدین کا قول اور ان کا اجماع اور عقیدہ اور اتفاق یہ ہے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اس کو جنت میں داخل کر دے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے لیکن اور اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو نہ معاف کرے اس کو جہنم میں داخل کر دے اور جہنم میں اللہ نے اس کے لیے جو سزا مقرر کی ہے وہ سزا ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر لے کر آئے گا کیونکہ اس نے شرک اور کف نہیں کیا ایسے ایسا جرم نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے ٹھیک ہے ایسا جرم نہیں کیا ہمیشہ جہنم میں رکھنے والا جرم کیا ہے کفر ایمان اور شرک اور نفاق یہ تین ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا منافق ہے تو جہنم میں رہے گا اور مشرق ہے شرک کرنے والا جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا اور کافر ہے ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا وہ تو اس کے پاس یہ نہیں ہے بڑے گناہ اس کے علاوہ ہیں تو اللہ تعالیٰ یا تو معاف کر دے یا تو جہنم میں داخل کرے لیکن سزا ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا یہ ہمارا اور آپ کا اہل سنت اور جماعت کا سلف سالین کا عقیدہ یہ ہے اور اگر کسی کا نہیں تو یہ عقیدہ اپنا رکھے کیونکہ قرآن و سنت اسی پر دراد کرتے ہیں باقی جو لوگ کہتے ہیں ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا وہ کہنا ان کا بالکل باطل ہے کیونکہ جہنم میں ایسے لوگ ہمیشہ نہیں رہے ان کے پاس ایمان ہے اللہ کے کے میں نے پڑھی نا آپ کے سامنے کہ اگر ایمان ہے ذرا برابر بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالے گا شرک نہیں کیا ایمان ہے ان کے پاس اللہ ان کو جہنم سے نکالے گا تو اہل سنت اور جماعت کا عقید ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں نہیں ایسا انسان ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا تو یہ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایسا انسان جو فاسق اس کو کیا کہیں گے اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ میں نے جو تفصیل کی ہے وہی بات انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ولا ولاسب الفاصق الملی الاسلام بالکلیہ جو فاسق مسلمان ہے اس کو کلیتن کامل طور پر اس فاسق کو اسلام سے خارج نہیں کرتے کہ وہ اسلام سے نکل گیا ولاقل ہو فنار اور نہ ایسے فاسق کے بارے میں یہ کہتے کہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا کون لوگ ہاں کون لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا اور نہ ہی وہ اسلام سے نکل چکا ہے ہاں جو سلب سارین کے عقیدے پہلے سنت الجماعت وہ لوگ کہتے ہیں کما تقول المعتضلہ جیسا کہ موتضلہ کہتے ہیں موتلا کیا کہتے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا خوارج بھی کہتے ہیں ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا ٹھیک ہے یہ خود بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں لیکن بڑے گناہوں کے ارتکاب کرنے والے کے بارے میں کہتے ہیں ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا کتنے عجیب بات ہے یہ یہ خوارج موتلا بڑے بڑے گناہوں کا مسلمانوں کا قتل عام کرتے بھائی مسلمان قتل کرنا ایک چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے یہ اللہ نے کتنی سخوئی سنائی ہے یہ صحابہ کو قتل کرتے تھے نا عزب اللہ منظالی کے خوارج حروری حضرت عثمان کو قتل کیا حضرت علی کو قتل کیا اس نے جو خارجی تھا عبد الرحمان بن ملجن قرآن کا حافظ تھا اس نے قتل کیا رضی اللہ عنہ کو اور کہا کہ اس کی وجہ سے میں جنت میں لے گی میں جنت کے اندر جاؤں گا نہ عزب اللہ منظالی ایک ایسے صحابی جن کو جنت کی بشارت دی گئی نبی کے داماد اس کو کو ان قتل کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھ رہا تھا وہ خارجی تھا عبد الرحمان بن ملجم صحابہ سے علم حاصل کیا تھا لیکن صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا تو یہ لوگ یعنی بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے کے بارے میں عقیدہ یہ رکھتے کہ ہمیشہ جاننے میں رہے گا اور خود بڑے بڑے گناہ کے ارتکاب کرتے ہیں کتنے بڑے افسوس کی بات ہے صحابی کا قدر کرنا چھوٹا گناہ ہے ایک مسلمان کا قدر کرنا اتنا بڑا گناہ کلاندن فزافی وغیرہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا خالد نفیہ اللہ کا غضب ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لانت ہوتی ہے اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے ایک عام مومن مسلمان کی بات اور جو صحابی کو قتل کرے جن کے بارے میں نبی نے بشارت دی خلفائے راشدین کو قتل کرے جن کے بارے میں ہمارے بن پڑا کہ جنت میں ہے جنت میں جنت میں ہے ان کو قتل کرنے کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھے اور کہے کہ میں نے کافر کو قتل کیا ناقب اللہ ذالک ایسے آدمی کا انجام کیا ہوگا سوچیے آپ تو یہ خوارج جو ہیں روافظ اور یہ معتزلہ بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے گناہوں کے ارتکاب کرنے والا جانم کے اندر رہے گا اگر کہیں اللہ نے ان کا ان کے ساتھ یہی معاملہ کر دیا ان کا جو عقیدہ تو کیا ان کا انجام ہوگا سوچیے اگر اللہ نے ان کے ساتھ یہی معاملہ کر دیا ان کا جو عقیدہ ہے کہ بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ جہنم رہے گا تو تو پھر ہمیشہ جہنم کے حقدار ہو جائیں گے کیونکہ خود ان کا عقیدہ ہے خود ان کا مناج ہے کہ بڑے گناہ ارتکاب کرنے والا ہمیشہ جہنم رہے گا اور یہ قتل کو مسلمانوں قتل عام کرتے ہیں کافروں کے لیے مسلمانوں کا قتل عام کرنا ان کے یہاں عبادت ہے اس لیے صحابہ کا قتل کرتے تھے عبداللہ بن خباب بن عرت صحابی ہیں یہ خباب بن عرت رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے تھے عبداللہ وہ جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی اسی حرورہ مقام سے جگہ سے کوفا کے پاس ہے جگہ جا رہے تھے اور عبداللہ بن وہب جو ان کا سرغنا تھا وہ لوگ دس پندرہ ہزار کی دس ہزار کی تعداد میں وہاں پر تھے جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان کو قتل کیا پہلے پہلے ان کی عورت حاملہ تھی حمل سے تھی پہلے ان کے پیر کو چیرا بچے کو نکالا نیزے پر اتارا بچے کو مارا اس کے بعد پھر جو ہے بچے کی بوٹی بوٹی کی پھر اس کے بعد اس کی ان کی بچے کی ماں کو قتل کیا بعد میں شوہر کو قتل کیا عبداللہ کو قتل کیا انہوں نے جب یہ خبر پہنچی علی رضی اللہ عنہ تڑپ گیا علی رضی اللہ عنہ سن کر کے فوراً لشکر تیار کیا کہ اب ان کا ظلم بہت بڑھ گیا اب ایسے لوگوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے لشکر لے کر کیا سب کو قتل کر دیا بیس بائیس لوگ بچے تھے تو یہ مسلمانوں قتل کرتے تھے صحابہ کا قدر کرتے تھے اس عورت بیچاری کا کیا قصور تھا بچے کا قصور کیا تھا پہلے پیٹ چیرا انہوں نے تو انسان جب دین چھوڑ دیتا عقیدہ اور منہا صحابہ کا تو اس کو تاریخی روشنی نظر آتی روشنی تاریخی نظر آتی گناہ وہ ثواب سمجھ کے کرتا ہے اور جو ثواب کا کام اس کو گناہ سمجھنے لگتا ہے یہ صورت حال انسان کی عقل بدل جاتی ہے نا جی ہاں یہ کب یہ یہ پیپر ہے نا یہ یہ سفید ہے نا جو فطرت پر ہے ان کے یہاں سفید ہے لیکن اگر عقل اور فطرت بدل گئی کہیں گے کالا ہے یہ کالا بھی نظر آنے لگتا ہے انسان کا جب مائنڈ بدل جاتا ہے برین واش کر دیا جاتا ہے تو کالی چیز سفید سفیدوں سے کالی نظر آتی ہے تو یہ ان کا معاملہ تھا بڑے گناہ کے ارتکاب کرتے تھے اور خود عقیدہ بنا بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے والا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اللہ ان کے ساتھ اگر یہ معاملہ کر دے تو پھر ان کا حال کیا ہوگا ایسے لوگوں کا جو خود عقیدہ رکھتے ہیں بہرحال فرماتے ہیں کہ جو فاسق مسلمان ہیں اس کو اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا اور نہ اس کو ہمیشہ جہنم میں رہے گا یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے بل ید خلوفی اسم المان بلکہ فاسق ایمان کے نام میں داخل ہے یعنی اس پر ایمان کا اطلاق ہوگا جیسے کہ اللہ فرماتا ہے فتح ہری رقبتی مومنہ میں نے آج پڑھی تھی آپ کے کہ اگر کوئی کسی مومن کو غلطی سے قطر کر دے تو کفارہ یہ ہے کہ ایک مومنہ گردن ایک مومن گردن آزاد کی جائے گی مومن گردن جو ہے نہیں یعنی، غلام ہو یا عورت ہو مومن ہونا چاہیے تو بیان کرتے ہیں کہ اس میں وہ غلام بھی شامل ہے جو گنہگار ہے فاسق ہے گناہ کرتا ہے اگر اس کو آزاد کر دیں گے تو بھی یہ کفارہ اس کا ادا ہو جائے گا پھر اس کے بعد فرماتے وقت لا یہ فی اسم ایمان مطلق لیکن وہ کامل ایمان ایمان میں داخل نہیں ہوگا کامل ایمان اگر کامل ایمان ہوتا تو گناہ نہیں کرتا ہو لیکن کامل ایمان میں داخل نہیں ہوگا جیسا کہ اللہ فرماتا ہے ان نمل الدین اللہ قلوب ہوں علیہم آیات ہو زیادہ تم ایمانہ کہ کامل ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ان کے دل دہل جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں تو کامل ایمان والا نہیں ہوگا لیکن ایمان والا ہوگا وہ پھر یہ حدیث انہوں نے بیان کی کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم لا یزنی یزنی زانی وہ مومن کہ جب زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا مطلب کامل ایمان والا نہیں رہتا یہاں کامل ایمان مراد ہے ایمان تو ہے اس کے کے دل اندر لیکن کامل نہیں ہے ولا یسرکار کو مومن اور چور چوری کرتے وقت کامل ایمان والا نہیں رہتا ولا الخمر ہینا شرب و مومن اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو کامل ایمان والا نہیں رہتا شراب پیتے وقت اس کا ایمان کی کمی ہے تبھی اس نے شراب پیا ہے ورنہ وہ حدیث صاحب کے سامنے سے پہلے آئی نا ایک صحابی ہیں عبداللہ ان کا نام تھا اور ہمارے نبی کے پاس آتے تو ان کو ہنساتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب پی لیا ہمارے نبی نے کوئے لگائے پھر شراب پی لیا پھر کوئے لگائے تو کسی نے کہہ دیا کہ اس پر لانت ہو تمہارے نبی نے منع کیا کہ اللہ دت بھیجو یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں شراب پیے اللہ کے سر کے پاس آئے کہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شراب پی لے حد نافذ کیجیے یہ ایمان ہی تھا جو لے کر کے آیا تھا نا ایمان تھا تب لے کر کے آیا تھا ان کو کہ اللہ کے سر حد نافذ کر دیجیے کیونکہ دنیا میں سزا مل جائے گی دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے اس کو برداشت کر سکتے ہیں آخرت کی سزا نہیں برداشت کر سکتے تو ایمان تھا تبھی ہوئے اللہ کے سر کے پاس آئے کہ اللہ کے سر پھر مجھ سے گنا ہو گیا پھر میں نے شراب پی لیا پھر نبی نے ان پر کوئی لگا دیا کسی نے لانت بھیجی ہمارے بھی نے کہا کہ مت لانے بھیجو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یہ محبت ہی کو جیسے ہمارے پاس بھاگ کر کے آئے کوئی لے کر کے نہیں آیا تھا ان کو خود دوڑ کر کے آئے تھے جیسے مائز رضی اللہ عنہ جن سے زنا ہو گیا تھا اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے ہمارے بھی نے پوچھا پھر ان پر حد نافذ کی خود آئے تھے دوڑ کر کے اور کہتے سمجھتے تھے کہ دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں کم ہے برداشت کر لیں گے آخرت کی سزا نہیں برداشت ہوگی یہ ایمان تھا ان کے دلوں میں تو ہمارے نے کہا کہ نہیں وہ ایمان والے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو ایمان تھا تو یہاں پر کیا مراد ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کہ وہ شراب پیتے تو کامل ایمان والا نہیں رہتا ہے ایمان کمی ہو جاتی ہے یہ مراد وہاں پہ یہ نہیں کہ ایمان نکل گیا جب ایمان نکل جائے گا تو پھر حد کیوں ہے وہ تو کافر ہو گیا نہیں ایمان نہیں نکلتا لیکن کامل ایمان اس کے پاس نہیں رہتا و نہ ذات ذاتین یرفا الناس فی اب سارم ہی نا ان تہبو بخاری مسلم کے حدیث ہے اور نہ ہی جب کوئی انسان کوئی لوٹتا ہے مال اور ایسا مال جو قیمتی ہو لوگ اس کو دیکھیں کتنی قیمتی والا مال ہے یہ قیمت والا تو اس وقت انسان مومن نہیں رہتے نہیں یعنی کامل ایمان والا نہیں رہتا تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایمان میں مانا جائے گا لیکن کامل ایمان والا نہیں مانا جائے گا وہ نقول ہم کیا کہیں گے اس آدمی کو وہ مومن ناقص المان وہ مومن ہے لیکن ناقص المان ناقص المان سمجھتے نا نقص ایمان کی کمی ہے کم ایمان والا لیکن ہے ایمان او مومن بھی ایمان ہی یا یہ کہیں گے وہ اپنے ایمان کی وجہ سے مومن تو ہے فاسقن بے کبیرت ہی لیکن اپنے کبیرہ گنا کی وجہ سے فاسق بھی ہے وہ مومن اور فاسق ہے وہ مومن بھی ہے ایمان ہے اور فاسق بھی ہے تو یہ کہیں گے تو کہیں گے کم ایمان والا فلاح اتل اسم المطلق ولا اسلب مطلق الاسم تو اسے جو ہے اسے ایمان خارج نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی پورے ایمان کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا بلکہ ہم لاحقہ لگائیں گے کیا کہیں گے فاسق ہے وہ یا یہ کہیں گے کم ایمان والا ہے یہ نہیں کہیں گے ایسے ہی کہ مومن ہے وہ کیونکہ اگر مومن مطلق کہیں گے تو اس میں کامل ایمان والے داخل ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہیں گے ایمان والا لیکن ایمان کی کمی ہے یا کہیں گے کہ فاسق ہے وہ فاسق مطلب ایمان کی کمی والا ہی فاسق ہوتا ہے تو یہ اس کو کہا جائے گا لیکن ایمان اور اسلام سے اس کو خارج نہیں کیا جائے گا بلکہ اسلام اور ایمان کے دائرے میں رہے گا اگر خوارج کا قاعدہ فٹ کر دیا جائے تو کوئی مسلمان ہی نہیں بچے گا آج کے دور میں کون ہم میں سے ایسے جس سے بڑے گناہ کے ارتکاب نہیں ہوتا ہے ڈیلی نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں کہ زندگی میں ایک بار کر لیا دن بھر میں پتہ نہیں کتنے بڑے گناہ کے ارتکاب ہم کرتے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور انسان بڑے گناہوں کے ارتکاب کرتا رہتا ہے تو اگر بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے کو جیسے ایک انسان اسلام کے دائرے سے نکل جائے تو پھر دنیا مسلمان ہی باقی سب کافر ہو جائیں گے نوز بلا منظاری اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بڑے گناہ کریں بڑے گناہ بہت یعنی یعنی کیا کہا جائے اگر سچا اسلام ایمان ہے تو انسان نہیں کرے گا سب کو مرنا دن اللہ کے سامنے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے ہاں؟ ہم ڈیوٹی جاتے ہیں اگر لیٹ ہو جاتے ہیں تو جو ذمہ دار ہے اسے چھپ چھپا کر کے جاتے ہیں کہ دیکھ لے گا تو کہے گا لیٹ آیا ہے شرمندگی ہوگی رب العالمین کے سامنے کیا چہرہ دکھائیں گے جس رب نے ہم پر نماز فرض کیا جس رب نے ہم پر جو ہے عبادتیں فرض کی ہیں اسے تو چہرہ نہیں چھپا سکتے نا یہاں تو آپ کا بوس ہے ڈائریکٹر ہے مدیر ہے چھپ کر کے چلے گئے ڈائریکٹ جا کر کے اپنی آفس میں انسان بیٹھ جاتا ہے کب تاکہ مدیر نہ دیکھ لے کہ میں لیٹ آیا ہوں شرمندگی ہوتی انسان کو لیکن نماز کے لیے انسان نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے شرمندگی نہیں ہوتی ہم کو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن یہاں دنیا میں ایک مدیر کو منہ دکھانے سے کتراتے ہیں شرمندگی ہوتی ہے آدھا گھنٹے لیٹ ہو گئی ڈیوٹی میں شرمندگی ہوتی ہے اللہ رب العامی نے جو فرض کر دیا ہمارے اوپر اس کو ہم نہیں کرتے اور شرمندگی ہوتی ہم کو شرمندگی نہیں ہوتی ہے تو انسان اللہ سے حیا کرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ سے شرم کرنا چاہیے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے ہو سکتا ہے انسان مر گیا توبے کی توفیق نہ ملے تو کیا کیا جائے گا اسے انسان سوئے سارے گناہوں کو چھوڑ کر کے توبہ کر کے سب کر کے انسان سوئے ایسا نہ ہو کہ انسان کی موت ہو جائے اور پھر انسان بغیر توبہ کا بڑے گناہ پر کرتے ہوئے مر گیا تو پھر قیامت کے دن اللہ کے حوالہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ معاف کرے پھر جہنم کی سزا کتنی سخت ہوگی تو میرے بھائی حاصل حاصل کلام یہ ہے یا قصے مختصر یہ ہے مختصر کلام کی فاسق جو ہے مومن وہ اسلام کے دائرے میں رہتا ہے اس کو اسلام سے الگ نہیں کیا جائے گا اگر کوئی کرتا تو اہل بدعت ہے خوارج اور روافظ وغیرہ ہیں اس لیے ان کی بات درست نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ ایسا انسان اسلام کے دائرے میں ایمان کے دائرے میں ہے اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں جو اس سے پہلے بھی اور آج کے درس میں پیش کیے گئے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کہ اللہ ابامین ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے اللہ ابامن ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے ہر طرح کی معاشیت اور فرمانی سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اللہ ابرم توبہ کی توفیق دے اور اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنت پر اور صلب صالحین کے عقید اور منحج پر قائم رکھے امین و صاحب محمد والا علیہ و صابین و جزاکم اللہ علیکم و رحمۃ اللہ Thank you. ہمارے دیکھیے یہ درس ہوتا ہے ہمارے جو متعمین ہیں کوئی نہیں آتا ہے جی ہے بہت کم لوگ آتے ہیں انہیں کے لیے درس شروع کیا گیا کوئی آتا ہی نہیں ہے درس ریکارڈ کرنا رہتا ہے اس کو جو ہے لائیو کرنا رہتا آتے ہی نہیں ہیں لوگ اب بچوں کو بھیج دیتے ہیں اللہ جزائے خیر دوال بچوں کو اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور سالے بنائے تو جو ہے ان کو تریب کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی پورا کہ کیا کرنا کیسے نہیں کرنا اور جو ہے درس جو ہے سننے کے لیے نہیں آتے ہیں میں تو کبھی کچھ سوچتا ہوں بند کر دوں درس میں وعلیکم السلام کیا خیر جزاک اللہ خیر لیکن کیا کریں باہر بہت سارے لوگ سن لیتے آتے ہیں بیٹھتے ہیں ورنہ جو ہے بہت تکلیف دہ ہے میرے لیے مسئلہ کہ ہمارے لوگ نہیں آتے ہیں جی جی جی فرمائیے سوال تو تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا